رَصَدًا اور یہ کہ ہم پہلے آسمان کی کئی جگہوں میں سننے کے لیے کان لگا کر بیٹھتی تھی تو اب جو کوئی کان لگائے گا وہ اپنے لیے ایک انگارے کو گھات لگائے ہوئے پائے گا